ابن عون نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی کہا نافع کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد یعنی اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا میں اسے دو بار ملا ہوں انہوں نے کہا ایک بار میں اسے ملا تو میں نے اس کے ساتھیوں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر پوچھا کیا تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو کہ وہ وہی دجال ہے اس نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں انہوں نے کہا میں نے کہا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے واللہ تم میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ مال اور اولاد میں تم لوگوں سے بڑھ جائے اور آج وہ اس کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہے یعنی مال اور اولاد کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے ہم نے اسی موضوع پر باتیں کی پھر میں اس کو چھوڑ کر چلا آیا انہوں نے کہا میں ایک بار اور اس سے ملا اس وقت اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی کہا میں نے اسے کہا جس طرح میں دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھ اس طرح کب ہوئی ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں اور وہ تمہارے ہی سر میں ہے اس نے کہا اگر اللہ چاہے تو وہ اسے تمہارے اس ڈنڈے میں پیدا کر سکتا ہے کہا اس کے بعد اس نے اپنی ناک سے اتنی مکرو آواز نکالی جتنی مکرو آواز کسی گدے کی میں نے کبھی سنی ہوگی انہوں نے کہا میرے ساتھیوں میں سے ایک سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ڈنڈا تھا میں نے اسے اس کے ساتھ اتنا مارا کہ وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا لیکن میں واللہ مجھے کچھ پتا نہ چلا نافے نے کہا یہاں تک کہ وہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما واپس آئے اور ام المومنین یعنی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوئے اور انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا تمہیں اسے کیا چاہیے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلی بات جو اس دجال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گی اس کا غصہ ہوگا جو اسے آئے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو ساٹھ